بسم اللہ الرحمن الرحیم تاح یہ جو میں نے کر کیا پہلے ہی چونکہ آج یہ اب پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اس گروپ کے اندر تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں یہ درمیانی طرح کی ہیں وہ ذرا بڑی تھی یہ ان سے ذرا بڑی ہے لیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی تو یہ پھر عرف مقطعات ہیں میں علیہ قرآن تشقہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں لیکن یہاں یہ کہ تشقا جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں را با با رب لیکن یہ کہ را با وا یا یا جس سے ربا بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شک مشقت تشقا یہ بھی معنی ہے اس کے لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجی معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہو یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے آپ ناکام نہیں ہوں گے آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے ایک مشن کے اندر کامیاب ہوں گے عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں محنت میں نہ پڑیں آپ کا کام پہنچا دینا ہے باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجیے کہ لال کا النفقاض الحری سے اصفا اللہ یقون مومنین اللہ تقرط الم یکشا یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے تنزیل اور ممن خلق الارض واطل العلا اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو الرحمن وہ رحمان ہے العرش استوا کہ جو عرش پر متمکن ہے لہو معافی فی سماواتے و ماں فر لگ جائے وہ ماں اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے ماں ہے وما تحت سرا اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے یہ سرا جو ہے گیلی زمین اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر وہ بھی سب اللہ کا ہے وہ ان تجہ ہے بالکل اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو ہو فن ہوئے روافا بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے صرف کو بھی اخبا کو بھی ہر چھپی ہوئی بات کو اور نہایت مخفی بات اخبا جو ہے بابے یوں سمجھیے کہ افل التفصیل سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے اللہ اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لسما حسن تمام اچھے نام اسی کے ہی اب یہاں سے شروع ہو گیا حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ سے بعض چیزیں جو ہیں وہ سورہ راہ میں آ چکی ہیں اس لیے ہم تیزی سے انشاءاللہ گزر جائیں گے وہ کا حدیث و موسا اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسا کی خبر موسا کے حالات اسرار نارن جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے نار رات اندھیری رات تھی سردی کا موسم تھا تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا دیکھا آگ ہے را نارن فقار ہی انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے ان کو سو آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر انتظار کریں امی آنس تو نارا مجھے آگ نظر آئی ہے لالی آتی کو منہا بے قبض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاپ بھی سکیں گے اور اجے تو النار ناڑا یا جو جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں بھٹک رہے پلما آتا جب پہنچے اس آگ کے قریب نو دیا یا موسا تو آواز آئی ندا کی گئی اے موسا انی انا ربک یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں میں تیرا رب ہوں انی انا ربک میں تیرا پروردگار ہوں فخلا نالیک اپنی جوتیاں اتار دو ان نہ قبل وادل مقدس توا اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں مقدس سے توا میں ہو تو انختر تو کا اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے پسند کر لیا ہے چن لیا ہے ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے بس سمے با یو ہا تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وہی تم پر کی جا رہی ہے اننی ان اللہ لا الہ الا انا یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کمرا ہے اللہ کی انانیت کمرا جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے اسمال ایگو میں میں ایک ہے بڑی ego the great I am the infinite ego وہ اللہ کی جو انا ہے انائے کبیر اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نے اننی ان اللہ لا الہ الا انا یقیناً میں ہی ہوں میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں معبودنی نہیں بس میری ہی بندگی کرو میری ہی پرستش کرو واقعی میں صلاح نے ذکری اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے ان سات آسیت اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی اکاد و فیحا میں اسے مخفی رکھوں گا تجدہ کل نفس بما تسعا تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو ہر جان کو جو کچھ اس نے کوشش کی ہو فلا یہ سد انہا تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردان نہ کر دیں وہ لوگ کے اس پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت کو نہیں مانتے کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں یہ انہا کی زمین دونوں طرف جا سکتی ہے بس تباہ ہوا ہو وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے فتر دا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے کا بھی امین ہے کہ موسا اور موسا تمہارے یہ دہنے ہاتھ میں کیا ہے کالا ہی آفا کہا یہ میرا آسا ہے اتوقع والے اس میں نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مکالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا آسا ہے لیکن آگے بڑھا رہے ہیں بات کو یہ میرا آسا ہے اتوقع ہاں میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں و اعلیٰ بنمی اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے وہ لیا پیا مارے وہ اخرا اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس لاٹھی سے اس آسا سے میں لیتا ہوں قال ڈالتے یا موسا فرمایا ذرا ڈال دو زمین پر اس کو اے موسا انہوں ہاتھ ڈال دیا فیضا حیت تصاف تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا کالا خزا والا تخف ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسا پر اتنا خوف تاری ہوا کہ پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے ولہ مدبرن وہاں سے بھاگے لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسا ڈرو نہیں واپس آؤ اور اس کو پکڑو یہاں وہ تفصیل نہیں ہے کالا خزا والا تخف فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں سنوئی دوہا سیرت ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر پرانی سیرت پر مضمون زیادہ کا علاج راہے کا ذرا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ تخرج بیضا پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر روشن من غیر سو بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی وہ برس نہیں ہوگا اس میں برس نہیں بلکہ یہ کہ بغیر کسی مرض کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید آیتن اخرا یہ دوسری نشانی ہے تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں یہ نوریا کمین آیات نل تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں ان میں سے کچھ نشانیاں یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں عزت اللہ فرعون نہ تغا اب جاؤ فرعون کی طرف وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے تو جاؤ اسے دین کی دعوت دو خیر کی دعوت دو اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بڑی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے فلسطین سے قال رب اشرح مشراحلی صدری یہ دعا بڑی اہم ہے اور شخص کو یاد ہونی چاہیے جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا حضرت موسا نے دعا کی پروردگار میرے سینے کو کھول دے اس کے لیے اس کام کے لیے اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے وہ لی امری اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے میں لسانی اور میری زبان میں لکنت ہے اے پروردگار اس لکنت کو اس اقدے کو کھول دے یا کہوں تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں لکنے والا شخص جو ہے ظاہر بات جب گستو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے وجالی وزیر امن علی ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجیے میرے خاندان میں سے وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا سہارا بننے والا تو علی وزیر امن اہلی میرے اپنے خاندان میں سے ہارون آخی اور خود سجیسٹ کر دیا میرے بھائی ہارون کو اس کام میں اس بت میں ہی ازری اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے اور واشی کفی امریک سے میرے اس کام میں شریک کر دے کہ نصب کا کثیر تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تصویر کریں کثرت کے ساتھ وہ نسکورہ کا کثیرہ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ ان نہ کنتا بنا بصیرہ یقین پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے تو خود جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے پالا یا موسا فرمایا کہ ٹھیک ہے موسا گرانٹیڈ یور ریکویسٹ گرانٹیڈ کب موسا تصول موسا جو تم نے سوال کیا جو درخواست کی وہ سب ہم نے منظور کی بلکل منا علیہ کا مرتن ہو پڑا اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا اس اوہینا علاحم میں کا یوہا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وہی کی تھی جو تمہیں وہی کی جا رہی ہے اب تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا وہی کی تھی وہی کیا تھی کیونکہ اس زمانے میں بھی طے تھا کہ تمام جو ہے بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے تو حضرت موسا علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وہی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا اس دیا تھا لگذی پھر تابوت کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو فقفی سے یم اور پھر اسے دریا میں ڈال دو فلیول کہ یم و دریا اسے ساحل پر لے جائے گا ساحل پر رکھ دے گا یا خود ہو ادو لی و ادو اللہ اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا اس کو لے لے گا اس صندوق کو اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسا کی والدہ سے کیا کہا اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ قرآن کا اسلوب ہے پوری بات نہیں باقی یہ کہ فل ان دی گیپس باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں وہ القیت و کا محبت منی اور ہم نے اے موسا تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا بڑی موہنی صورت بڑی موہنی صورت دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں اب اللہ نے کہا محبتم منی القیت علیہ کا محبتم منی یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا وہ چلتا گیا اور اس ساتھ ہی کی بہن سے حضرت موسا کی بڑی بہن تھی تھی کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو چلتی رہو دیکھو کہاں جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اسے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق وہ صندوق کھولا گیا بچہ نکل آیا اور اس وقت جو ہے وہ تو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا فرعون لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بڑی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ قرۃ ولک یہ قرۃ ولک یہ میرے تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی اسے قتل نہ کرو اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے وہ القے تو علیہ کا محبت منی میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا بنے تشنیہ اعلیٰ آئے نہیں اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو تس نے تمہیں بنایا جائے مسنا جس کو کہتے ہیں کارخانہ اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے تسنا اللہ ہے نہیں ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو اس تمشی اختوں کا جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی فتقول و حل عد کو اللہ بھیا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا آخر کیسے پلائیں لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے تو وہ بہن جو کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس نے کہا حل عدالکم علام فلو کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے گا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسا علیہ السلام کو فرجانہ کا علا ام کا تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسا تمہاری ماں کی طرف کہ تکر آئے بلا تاغ تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا کا علا ام کا کہ نہا ولا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ حزن میں مبتلا نہ ہو وہ قتل نفسن اور اے موسا پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی تم نے ایک قبضے کو کبھی کر دیا تھا ورنہ جینا کا من غم تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی وہ فتنہ کا فتونا اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا بہت سی بھٹیوں میں سے گزارا فلبس تفصیلین نفیاہ مدین یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل جس کو یہاں پر دو تین آئٹوں میں بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سورہ قصص میں فلب تفصیلین نفیاہ مدین پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال سم جیتا تالا قدری یا موسا پھر اے موسا جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آ گئے ہو یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی میرا فیصلہ لے کر آیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلانڈ ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ خود نہیں ہو گئی ہے الٹ اپ نہیں ہو گئی ہے یہ کوئی اندھا بہرا جو ہے وہ چانس نہیں ہے سم جیتا اللہ یا گوسا وہ سنا تو کل نفسی میں نے تمہیں بنایا ہے تیار کیا ہے یہ صنعت ہی سے اجتناع باب افتعال لیکن سواد کی مناسبت سے تیز تیز ہے وہ کوئی بھی بدل گئی ہے میں نے تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے اس لیے کہ مجھے تم سے بڑا کام لینا ہے بس تنا تو کری نفسی اظہب ان کا آخو کبھی آیا تھی بلا تنی آفی ذکری جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا ازبا الا فرعون ان تگا جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف وہ یقین بہت سرکش ہو گیا ہے لہو کوئی لہو یا تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم ایسا تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے تالا ربنا اننا نخاف یفرو کا لینا انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یتنا یہاں پر کوئی زیادتی کرے قال اللہ تخافا فرمایا نہیں تم دونوں ڈرو نہیں ان ننی محکمہ میں تم دونوں کے ساتھی ہوں ہر بات سنوں گا بھی سنتا بھی ہوں دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں فاقیہ ہو فکولا انا رسولہ رب کا فارسل مانا بنی اسرائیل ہوں قد جینا کبھی آیت ربک وسلام علی منی تبال خدا صدق اللہ رحیم تو اے موسا اور ہارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس فرعون کے پاس اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے ولا تو عزب ہوں اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر اور یہ نہ کبھی آئے تم ربک ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے بس سلام و علامن الہدا اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں ہدایت کا اتباع کریں ان ہی علینا یہ بات ہم پر وہی کی جا چکی ہے ان اندر من علام کس بلّہ کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا قال اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے اب حضرت موسا اور ہارون پہنچ گئے ہیں یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کی یہ دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے کال خبر ربوں کو مایا موسا اس نے کہا ہے موسا یہ تمہارا رب تم دونوں کا یہ کون ہے کون ذات شریف ہے ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں قال رب ندی آتا کل شعین خلقہ حضرت موسا نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پیدا کیا ہے خاص خلقت عطا کی ہے اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے سبزیاں نہیں ہیں بلکہ اس کی غذا گوشت ہے یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے آتا کل شعین اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت بدیت کی ہے کالا فما بال القرونی اولا یہ بہت ہی ایک سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے تو اے موسا پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں تو ہمارے آبا و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے قومیں گزر چکی ہماری نسلیں بیت چکی ان کا کیا بنے گا ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس دعوت نہیں آئی جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہے لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیے حکمت تبلیغ کیا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے بجائز کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہے تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے حمیت ہوتی ہے عصبیت ہوتی ہے اس کو بھڑکنے کا موقع دیں جواب دیا علم علم اندر ابی ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ کیا معاملہ کرے گا کیسے محاسبہ کرے گا جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی علم ربی میرے رب کے پاس ان کا علم ہے فی کتاب ایک کتاب کے اندر لا ید الربی والا میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے یعنی نہ بہتتا ہے نہ بھولتا ہے اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفس ہی وہ ہے وہ وہاں موجود ہے گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ درباریوں کے اندر وہ جو ایک اصلیت ہوتی ہے حبیت جاہلی ہوتی ہے اپنے آپ اسلاف کے لیے اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے اللہ اور یہ حضرت موسا اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے وہ سلق اور لکم فیحا سبولا اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو اس میں اتارا ہے بلندی سے آسمان سے پانی فاخرجنا بھی ازواجم میں نبات اشتا اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کی ہم نے مختلف مختلف نو جو ہے وہ نکال دی ہیں کلو وراؤ نام تو خود بھی کھاؤ انسان بھی کھائیں وراؤ وڑاؤ اور اپنے چوپاوں کو مویشی کو بھی چڑھاؤ ان نفیز لے کر آتے لے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں منہا فلک کم اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ منہا ہا نوعید اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے واپس لوٹا جائیں گے مرو گے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے وہ منہا رخر جو کم تارت اخرا اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے ایک مرتبہ اور نکال لیں گے وہ لقد ارے نہ ہو آیات نہ کل رہا ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہے وہ دکھا دی فقص و آبا لیکن اس بد وقت نے تقزیب کی جھٹلایا اور انکار کیا کالا جے من سید کا یا موسا اس نے کہا کہ اے موسا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو فلاں نہ کب شہری مسلح تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے فج و بین کا تو اب ہمارے اور تمہارے مابین بھائی اپنے اور ہمارے ماں ایک وعدے کا وقت معین کر لو لا نخل فہو نہ لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے ولا انتا نہ تم کرنا مکان سوا ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے تم یوم الزینا یہ حضرت علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینا ہے کوئی تہوار ان کا تھا وہ تہوار کے جس میں وہ واقع جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر تو ان کے جشن کا دن ہے وہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا وہاں یو شر الناس و دوہا اور یہ کہ لوگ جمع کر دیے جائے دن چڑھے یہ دوہا کا وقت وہ ہے کہ جس میں ہماری عیدیں عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں عید الفطر ہے عید عید الاضحیٰ ہے یہ درد تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ اس وقت لوگوں کو جمع کر دیا جائے فتح اللہ وال تو اب پھر نے رخ پھیرا یعنی یہ کہ اب اس نے ظاہر بات ہے بات جب طے ہو گئی حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی قیدہ سم آتا اس نے اپنی ساری ساری چال جمع کر لی یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا سما عطا اب وہ مقابلے میں آیا حضرت موسا علیہ السلام نے پھر انہیں انکار کیا انہیں خبردار کیا تمہاری بدبختی لا تفترو اللہ کبھی بند دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو فیوشت بےآذا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے وقد خواب من افطرا اور جو کوئی بھی اللہ پر افطرا کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے فتناز و رہ النجوا تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے چھپ کر علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی اور حضرت ابوسا علیہ السلام کو جو خزاکی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی القیت و کا محبت امن لی آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے تو جادوگر کچھ گھبرائے ہیں مقابلے سے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے وہ اختلاف ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو درباری تھے فرعون ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو فتنا امر وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں بہن ہوں اپنے آپس میں واسد النجوا اور انہوں نے علیحدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا secret meeting close door session ہو رہا ہے اب تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے قالو ان حاضان حضان آخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد کہ نہیں ہے یہ کچھ اس کے یہ لازمن دو جادوگر ہیں یوریدان اور یہ چاہتے ہیں کم ان عرض کم کہ وہ تم کو نکال باہر کریں ہماری تمہاری سرزمین سے بے صحرے اپنے جادو کے بل پر یس ہما بے طریقہ مسلح اور تمہارا جو مثالی جو ثقافت ہے تمہاری جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی اس کو برباد کر کے رکھ دیں یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے یہ ہماری تہذیب کو ہماری ثقافت کو ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسانی انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں مرد و زن کی مساوات عورتوں کی آزادی یہ ہم نے بڑے جان جھوکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں یہ چیز اچیومنٹس ہے سیشن کی اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے اٹس اے تھریٹ یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے یہ ہماری تہذیب کے لیے ہمارے تمدن کے لیے وہی بات اس فرعون نے کہی تھی وہ یلحبا بے طریقت قبل مسلح مسلح امسلوں کا مونس ہے امسل سب سے زیادہ مثالی ہماری مثالی تہذیب ہماری مثالی ثقافت ہمارا مثالی تمدن اس سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ گئے ہیں لہذا اب ہمیں فاج میں او کہہ اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں اور جتنی بھی چالیں ہو سکتی ہوں اپنی تمام مہارت کو برو کار لا کر جمع کر کے سم صفا اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسا کا افلاح یوم من استعلا اور آج جو بھی ور رہے گا جو بازی جیت جائے گا پھر اسی کے لیے فلاح ہے کالو یا موسا امان انتلکی و امان نقول اب امن القا جادوگروں نے کہا کہ اے موسا تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے خارب کو حضرت موسا نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے فیضا حبال ہوں اور اسی ہوں حبال جمع حبل کی تو اچانک ان کی رسیاں اور اسی ہوں یہ اشا کی جمع ہے ان کے بھی اشا تھے ان کی چھڑیاں تھیں ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں جو یوخ رہے ہیں وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو من سہر ان کے جادو کے اثر سے انہا تسا کے وہ بھی دوڑ رہی ہیں چل رہی ہیں وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں موسا تو موسا نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر اپنے دل میں ڈر ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معاوضہ تھا اسی کے قبیل کی ایک شہری نے دکھا دی اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے کالی پیٹ دے گی یہ سارے درباری جو ہے یہ کہیں گے کہ بس اب تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھی تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ عشق تو ہزار بدگمانی تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے خوف پیدا ہوا فوج جیسا فیکر سے ایک ہی موسا بولنا لا تخف ہم نے اسے بتایا وہی کی ڈرو نہیں ان کا انت لالا تم ہی رہو گے کامیاب رہو گے اور غالب ہو گے والا اب اب اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے آسا جی کھڑے ہو ابھی تک اب جلدی سے ذرا اس کو پھینکو تلقف ما سناؤ کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے ان نما نمازنا قید و ساحر یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے اس کی ایک چال ہے فریب ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے بلا یو فہو ساحر و حیث تو تھا اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے کتنی ہی کوشش کر لے فعول یا سہرا تو سنجاد اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں سورہ آراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر یہ نہ ہوا عوام پر انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی دو جادوگر تھے ایک بڑا ثابت ہوا ایک چھوٹا ثابت ہوا ایک جادوگر جو ہے معلوم ہوا کہ بڑا جادوگر ہے اور باقی جادوگر جو ہے وہ چھوٹے جادوگر تھے بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لمٹ سے واقف ہے جو فزسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل ہو جائے پرسوں ہو جائے سو برس بعد آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ہے ٹیکنالوجی میں معلوم ہے سب کو کہ کہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے کچھ اور ہے لہذا ان پر حقیقت منکشف ہو گئی کہ راتے فوراً فعل کی تو گر پڑے جادوگر جو ہے سجنے میں کالو رب ہارون و موسا اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسا کے رب پر کالا آمن تم لہو قبلان وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا فرعون نے اچھا تمہاری یہ ضرورت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت نہیں میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے تمہیں کوئی زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی ان نہ کبیر حکم النزی اللہ محکوم اب اس کو وہ چال آ گئی جیسے وہ امراۃ العزیز کو فوراً چال سوج گئی تھی کہ جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورت حال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے پہ ہوا ہوا تھا اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوج گئی معلوم ہوتا ہے یہ موسا جو ہے یہ تمہارا استاد ہے یہ تمہارا گرو ہے ان نہ کبیر و کم النزی اللہ مکم الشہر یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے استاد ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو تمہارا یہ ایک سازش ہے ایبیا کم ان خلاف ہے ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مقابل مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا ولا اسل بند کم فی جزو نقل اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سوری دے کر بلا کال امنا ائین اشد دو اذا بن آپ کا اور قریب تم جان لو گے یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل یعنی موسا تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں وہ اب کا اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے کالو لن سے کالا ما جان امل بینات انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے بینات روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وہ لذیذ فتح رانا اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف تو ہے اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تم جو چاہے کر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے فخر مان کا تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے ہماری ٹکا ووٹنگ کرنی ہے کر دیں ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے جو چاہے کر دیں ان نما حاضر حیات الدنیا حاضر حیات الدنیا تو کیا فیصلہ کرے گا صرف اس دنیا کی زندگی نہیں فیصلہ کرے گا یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم گی کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے کہ ان آمنا نہ بے رب نہ ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر لے یقر النا خطا آنا تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے وما اکرہ تنا علیہ من الشہر اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسا کا مقابلہ کرنا یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسا جادوگر نہیں ہے کہا تو یہ گیا ہوگا نا ہم سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ وہ آئے تھے اسی انداز میں لیکن موسا کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت ان کی وجاہت ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے تو ماں اصلاح کا نہ سے یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسا کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے موجرات کے مقابلے میں ہمیں آوازہ کیا کہ ہم اپنا یہ شہر پیش کریں وہ اللہ خیر ہوں آپ کا لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے اب ہم نے اللہ کو قبول کیا ایمان اس پر لائے اور وہ یقین بہتر بھی ہے باقی رہنے والا ہے ان نہ ہوں میار ربا مجرمن یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں فعن لہو نہ فن جہنم تو اس کے لیے پھر جہنم ہے لا یمو تو و ولا یاہیا تو اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی وہ میں آتی ہی مومنن اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر ایمان کی حالت میں قد عامل صالحات اور ایمان بھی خالی نہیں ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی فولا الحمد الراجات الاولا تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے بلند درجے ہوں گے جنات و عدم تجریم کاتے لنہ یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے ریزیڈینشیل گارڈن جن کے دعوت پہ ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وزال کا جدا من تگٹ کا اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ولقد الى نصر بعبادی موسا لهم بحبادی فامل البحر فلپاہ اور ہم نے موسا کو وہی کر دی تھی کہ اے موسا میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں دے عبادی فضل بحبادی فامل پریقر البحر اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ لا تخاف و درکن تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا وہ تخشا نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا تو اتباہ فرعون بھی بے جنوب دہی تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ فغشیا ہوں میں ماں غشیا ہوں تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا یعنی جب حضرت موسا نے اصا مارا سمندر پر سمندر پھٹ گیا تب تو عظیم دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں خوش راستہ نکل آیا وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے لیکن جب فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آکر مل گئے وہ عدل دہ فرعون قوم اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا ہدایت نہ دی یا بنی اسرائیل کم اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے واد کم جانے بطور اے منا اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ تور کے دہنی جانب وہی اسی طرف جہاں پر ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت علیہ السلام کو نظر و وسلوا اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوا نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کلو ملتا یہ بات ہے مہارت کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے بلا قتوغ کی ہے اور اس میں زیادتی نہ کرو اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ کچھ عرصے کے بعد زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سیچ چھیت کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے تو گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی پر اللہ علیہ غضبی تو تم پر پھر میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا میں یہ علیہ غضبی اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فقط ہوا تو وہ تو گویا کہ پٹک دیا گیا بینی لغفار المن تابا اور میں یقین بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے وہ آمنا اور ایمان لائے وہ صالحن اور عمل کرے سم محتدا اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے آج اللہ کان قوم کا یا موسا اب یہ اجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجیے پچھلی صورت کے اندر دو مرتبہ آ چکا ہے ولا تاجل علیہ نبی جلدی نہ کیجیے ان پر عذاب کے معاملے میں اور چاہے لفظ اجلت نہیں آیا تھا وبان تنزل اللہ بمر ربک قرآن مجید کے بارے میں بھی وہی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجیے یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا اب یہاں دیکھیے حضرت موسا سے ایک جلدی ہوئی ہے حضرت موسا کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ ٹور پر تورات دینے کے لیے تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ وما آج الکان قومی کا یا موسا ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے موسا ہوں ملا آسری حضرت موسا رکھ کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں چل ہی رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا چھ لاکھ کا قافلہ اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں نکائے رب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے مکالمہ ہوگا مخاطبہ ہوگا اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے ہم ملائے اللہ سری وہ بھی چلے آ رہے ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار وہ اجل تو الے کا رب بیلے ترغا اور پرور جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں اپنے شوق کے لقاء کی وجہ سے تجھ سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا یہ لینے کے دینے پڑ گئے ان کی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے آج رب کا نے تر گا کالا فائن نہ قوم کمی بادک اگر تو یہ افراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے اجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد فعنا فتنہ قال فعنا قد فتنہ قوم کبھی باز ہے سامری اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے مثمن ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تمہاری تربیت سے تسکیت سے تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے سہم میں پیدا ہوتی تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی تم چھوڑ کر آ گئے ہو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا بڑی اسرائیل کے ساتھ اور انہیں کے ساتھ نکل آیا ہے لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا حضرت موسا علیہ السلام سے اسے قد تھی لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں کہ وہ خزرتی تھا لیکن بہت نیک بہت عبادت گزار پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا پھر رحبانیت اختیار کی تھی لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں امت محمد میں اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو کہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں فرجا موسا قوم ہی غزبان آصفہ تو لوٹے موسا اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت سخت تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے کالا یا قوم علم رب کو حسنا کہا میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھے وعدے کا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا ہدایت لے کر آؤں گا اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا افطار آنے تم راہ دو کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر ام ارد تم یہی علیکم غذب یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو میرے رب تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی ما بھی مل کے لوگوں نے جواب دیا اے موسا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ولا کنہ کنہمی نہ قوم لیکن یہ کہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے باہری بوجھ مختلف روایات ہیں زیادہ روایت جو قریب قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بھارت حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو قیمتی قوم میں بھی بہت سے لوگ بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیالت نہیں کرتے تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے یہ زیورات تمہارے لیے دوست نہیں ان کو پھینک دو ان کو ان سے پھینکوا دیا اس کے بعد ان کو گلایا اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ وہ ڈکرا رہا ہو بیل تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی اور اس کی جو ایک اور توجہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا کالو کا بھی اوزار دین اپنی قوم یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا فقلف نہ تو ہم نے پھینک دیا وہ کا فقض سامری اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا فخرجہ لہم اجنن اور پھر اس نے اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا جسدن وہ دھر تھا اس کا جس کا دھر تھا لہو خوار جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی ڈکرانے کی فقالو فقالو تو انہوں نے کہا ہارا اللہ حکم و الہ موسا یہ ہے تمہارا رب اور موسا کا رب فنسی تو موسا تو بھول گیا موسا کو مغالتا ہو گیا ہے وہ گیا ہے پور پہ تو موسا کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر افلا یارون اللہ الہم قولن کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا وہ جو ایک آواز بسا رہی تھی اللہ اللہ اللہ بلا یمل کو لہم درم لہن اللہ نفا نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مذرت کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفے کا بلقت کالا لہوں ہارون و قبل اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی یا قوم انما فتن تم رہی اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو وہ ان رب رحمان اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے تمہارا رب تو رحمان ہے پر تب تو میری بات مانو میرے پیچھے چلو واقعی وہ امری اور میرے حکم کی پیروی کرو پالو لن نب رہا علیہ انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر احتکاب کرتے ہی رہیں گے سب کے سب نہیں جو بھی تھے ان میں سے شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم احتکاب کریں گے اس کا ہم بیٹھیں گے دھیان کریں گے جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے اور لوگ کرتے ہیں کالو لینا آپ کسی تک کہ موسا خود ہمارے پاس واپس آ جائیں پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں کالا یا ہارون ماں منا کا ہم گلدو حضرت موسا نے کہا ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے اللہ تب اللہ تب کہ تم نے میری پیروی نہیں کی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے تم یہی پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدے باپ نہیں کیا افاشے کا امری کیا تم نے اب حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسا کا بڑا تھا فاشے کا امری تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے نافرمانی کی میرے امر کی پالے ابن حضرت ہارون کا ہے میرے ماں جائے یا میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بلحجتی ولا براسی نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو اتنی خشی تو انتقال اور بین تب ہے مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا ان کو تقسیم کر دیا ولم قولی اور میری بات یاد نہ رکھی کالا ہما ختموں کا یا سامری اب حضرت علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے کالا بسر تو بیمار یب سرو اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی فقبض تو من اثر رسول تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرعیل علیہ السلاۃ والسلام آئے تھے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس اور یہ شخص کیونکہ راہب تھا وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائز وغیرہ جو ہے اس نے کی ہوئی تھی تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آ گئے حضرت حضرت کو اس نے دیکھ لیا تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس اس, اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بچرے کے اندر کالا تو بے معلوم یا سروف وہی قبض من اثر رسول فنبس تو اور وہ میں نے اس میں پھینک دی وہ کزال کا و لی نفسی اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی کالا پین نل کا پھر حیات التقول اللہ حضرت موسا نے فرمایا دفاع ہو جاؤ دور ہو جاؤ اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اسے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا لہذا وہ بالکل آئسولیٹ ہو کر ایک سوشل بائک آؤٹ جس کا جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا وہ ان لن تخلفا اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اللہ کا الدی غلط عاطف البداللہ دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے تم نے احتکاب شروع کیا تھا جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا لنور قن اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے لنن سے فن نہ اور پھر اس راک کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے ان نما اللہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں بس کل شعین علما اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے وہ خیال اب بھی ہے ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں لیکن ان میں کچھ گڈ مٹ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں اور چونکہ جو ایکسولس ہوا ہے مصر سے چودہ سو برس قبل مسیح گویا کہ آج سے ساڑھے تین ہزار برس قبل تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ lost tribe of the House of Israel جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں اب دیکھیے جو کچھ حضرت علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا جلا کے راکھ کیا راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی یہی یہ وہ کرتے ہیں اپنے مردے کو جلائیں گے جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے وہ کہیں گنگا میں پھینکے یا کسی اور جگہ پھینکے یا سمندر میں پھینکے بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں جس طرح وہ بچڑے کی پرستی کر اس کے تقدس ان کے دنوں میں تھا وہ بھی ان کے دنوں میں بھی ہے گیروا رنگ گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوق زرد رنگ جو کہا پورا بکرا میں پڑھ کر آئے وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے وہی رنگ ان کے ہاں ہے اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے وہ نتک میں ڈبل فوق تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جس سے ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہے ملتی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اوپنشد جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں قرآن مجید میں سراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم اور موسا ابوسا کے صحیح پہ تو یہ پانچ ہمارے پاس ہیں موجود تحریر شدہ ہیں the first five books of the Old Testament یہ صحف ابوسا ہے لیکن صحف ابراہیم کہاں ہے ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے ہمارے پاس علم میں نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے کیونکہ ایک زمانے میں میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیحوں کے کوئی اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں آیا یہ وہی صحیح ہیں یا نہیں ہے یہ بات دوسری ہے بہرحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ سارا پرستی ہے لامساس یا انٹچیبلٹی ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا ہاتھ لگ گیا تو بھرش ہو جائے گا اسی طریقے سے مردے کا معاملہ زرد رنگ کا معاملہ ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے کدالے کا نقص علیہ کبھی لمبائے ماں کا سبق اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا جو قومیں گزر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں وقت آنا کا مل دلہ ذکر اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ذکر عطا کیا یہ یاد دہانی یہ قرآن اس میں پرانی خبریں بھی ہے اور اس میں ذکر ہے تذکیر ہے نصیحت ہے من آ ان ہو جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے فائن نہ میرے یوم قیامت وزرا تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا خالدین فیح اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وسا الحم یوم القیامت حملہ اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے یوم یونف سور جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا یوم یونف پھونکا جائے گا سور میں وہ ناشر المجرمین یوم دن در کا اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر ملاحٹ پیدا ہو جاتی ہے سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے جہاں محسن کا ان کی آنکھیں یہ تو خاف نہ بہ تم ہوں بشتوم چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو بس دن دس دن شاید رہے ہوں گے ہم نہ لو بما یقولون ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس یقول ام سلو ہوں جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے وہ یہ جواب دے گا یہ اللہ یوما نہیں یعنی نہیں ایک دن رہے ہو بس اس سے زیادہ نہیں یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکر ہوگا امسل ہم جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا ان کا وہ مثالی ہمارا طریقہ گم المسلہ ان میں جو امسل ہوگا وہ یسن القانل جبال بس یہ پانچ رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسا علیہ السلام کے حالات پر تھے بسیہ یہ تین رکوع جو ہے یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے وہ سلون قانون جبال اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی وہ یہ سلول قانوی جبال یم سے فہار ابھی نسوا کہہ دیجیے میرا رب ان سب کو ریزا ریزا کر کے بخیر دے گا ف یادہ روحا سب تو چھوڑ دے گا اس زمین کو بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان سب صفا لا ترافیا ای وجن نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا ولا امتا اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی یوم یا نہ اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ تو اب سب کے سب جو ہے ادھر دوڑیں گے لا نہ ہو اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سب میں جا سکے کئی وجہ ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی وہ خشات الاسوات الرحمان اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی جھک چکی ہوں گی فلا اللہ ہمسا تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھن بھنا ہٹ جیسے بن بناٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی یوم لا تنفع شفاعت ہو اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی اللہ من علام الرحمان مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو وری قولا اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو یا بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے وما خلفہم اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے ولا علما اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آسی میں یا من اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو یہ اللہ کے اسما جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ عال عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ اعظم اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے وقت خواب من حمل ظلم اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاصر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا ومن عمل من الصالحات مومن مؤمن اور جو کوئی عمل کر کے آئے گا نیک اور وہ مومن ہوگا فلا فلاح ظلم ولا وزمہ تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہفت ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے وہ کزال کا انگل نہ قرآن عربی اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر سب رفنا فی ہے اور اس میں ہم نے اپنے تمام واضح اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہے پھیر کر سنائی ہیں لال لہم یا تقون شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں او یوہ جس لہم ذکرا یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے فتح اللہ الملک الحق تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی ولا تاجل بال قرآن بل قبل چوتھی مرتبہ یہ اجرت کا لفظ آیا ہے اور جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وہی کی تکمیل ہو جائے آپ پر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے مفید ہے اور اسی میں حکمت ہے اور اسی میں خیر ہے اسی میں آپ کے لیے مسلحت ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجیے ولا تاج البل قرآن قبل کرب ضطنی علما اور یہ کہا کہتے رہا کیجیے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم اس کی اور گہرائی اس کے اسرار و رموز اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے ولکت اہدنا قبل اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے یعنی وہی جو اس درخت کے پاس نے جانا فنفیا تو وہ بھول گیا ولم نجد لہو ازما اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے دونوں صحیح ہیں یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا ہم نے اس کے اندر عظیمت نہیں پائی کمزوری پائی کھولے کل انسان و ضعیفہ ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ نسیا بھول گیا ولم نجد لہو آزما ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے ایک ہوتا ہے بغاوت جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے اور اس وقت اس کو اس کو شعور بھی ہو اس وقت اس کے مستحکم بھی ہو وہ بات پھر بھی وہ کر رہا ہے نہیں نسی وہ بھول گیا تھا نسیہ ولم نجد لہو اظما ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا بغاوت اس کے اندر نہیں پائی بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا ربنا لا آخذ نا ان نسینا او وقتانہ یہ تو عظیم ترین دعا جس پر ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اہلا ہم ان پر ہمارا معاوضہ نہ کیجیے تو وہ نسیان تھا وعک اللہ علمائے آدم اور اللہ ابلیس یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم ابلیس سے یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا اس نے انکار کیا یا آدم ہم نے کہا آدم ان نہ یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی جن کما جنت فتش کا تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں مشقت میں پڑ جاؤ گے ان اللہ کا اللہ تجوا فیا ولا تارا اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوج ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی اریانی ہوتی ہے وہ ان کا فیا ولا تذہا اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے فوس وسا لہی شیطان تو شیطان نے وس اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں کی کالا آدم اور کہا حل ادا شجرت و بلکن لا یبلا کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وہی پھر الفاظ یاد کر لیجیے the defined cries of man will to survive and conquer the storms of time انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے اس سے بارہ کر رہے اس کی ہستی کا تسلسل ہو دوام ہو تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجر بل فل ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں ببول کندہ یبلا یملا اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی موسیدگی اور پرانا پنتاری نہیں ہوگا فا کالا منہ ہوما تو اور ہوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے فبدت لہما سو آ تو یہ مضمون سرا میں آ چکا ہے تو ان پر واضح ہو گئی ننگے ہو گئے ان کے جسم اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگی وہ تفقہ یکسفان علیہ امام ملک الجنہ اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹ کر لباس بنانے میں وہ آسا آدم اور اب بہو تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہت گیا سم تباہ ہو پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا پھر نواز دیا رب بہو فتح علیہ اور اس کی توبہ قبول کی اور اس پر عنایت فرمائی وہ ہدا اور اسے ہدایت دی کالہ بتا جمیان اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب ادو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو یاتی منی ہدن تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے فمن تباہ ہدایا تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی فلاح یدل والا یشقا تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا وہ من آ ردان ذکری اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اراد کرے گا فائن لہو معیشت غم کن تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی ہے زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا راحت نہیں ہوگی تنگی کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے پیاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا پیاس ختم نہیں ہوتی پیاس ہے جو کہ تو کھائی کتنا چاہے پانی پی تو یہ معیشت زن کن جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے چین کا کوئی وقت نہیں ہے جو کوئی من رہا ذکری فائن نہ معیشت بند کرو نہ قیامت عام اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا کاج رب نے محاشر تنہیں آما وہ کہے گا پروردگار تم نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں وقت تم تو بصیرہ میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا آنکھوں والا تھا دیکھتا تھا کالا کزال کاتت کا آیات ہونا فنسی کہا اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئی تم نے انہیں نظر انداز کیا تم نے توجہ نہیں کی فضال کب یوم تنسا تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے وہ کزال کا من اصرف اور اسی طریقے سے ہم بدلا دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے وہ لمبی بھی آیات رب ہی اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر ولا عذاب الآخرت اشد و اب کا اور یقیناً جو آزاد ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے اشد ہے اور ابقا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے افلم کا محلکنا اپنا قبل قرور تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے افی مساتے نہیں وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں اپنے محلات میں اپنی آبادیوں میں اپنی بستیوں میں ان نفیزال لے کل ان تنہا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں ولولا کلمت سبقت من کا لکان الزامن واجل المسمى اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا ولولا سبقت ربک الى اجل اجل المسمن لکان الزامن یہ یوں ہے ترکیب ہے اصل میں لیکن یہ کہ جو ردم کے حوالے سے اس میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں سمٹ چکا ہوتا فصبر علامہ یا قولون یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو پندرہ آیات تھی ان کے ساتھ فصبر علامہ یا قولون تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے اور سب رب کا قبل طلوع شمس اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کیجیے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی یہ نماز فجر کی ہو گئی وہ قبلا غروب اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ اصل کی نماز ہے وہ رات کے حصوں میں کچھ گھڑیوں میں رات کے اس میں بھی آپ اللہ کی تصویر کیجیے یہ مغرب اور عشاء ہو گئی وہ اطراف نہار اور نہار کے دونوں سڑوں پر یا دونوں اطراف میں یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو سلاط الدحا کہتے ہیں یا جس کو چاش کی نماز کہتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہے جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاطلے پر زہر اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاش کی نماز ہے لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے نمازیں اصل میں آٹھ ہیں تین نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا پانچ کو فرض کیا گیا نمازیں آٹھ ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں یوں سمجھئے کہ ہر گھڑی میں تقریباً تین گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے تین نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل یعنی فجر سے زہر تک کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹیڈ جو ہے پرسو کر سکے اللہ کا تنقہ اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا ولا تمدن آئن کا علامہ متانہ بھی ازواج امین جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے اور آپ کی آگے آنکھیں آپ کی نگاہیں نہ اٹھے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہے دنیا کے متا میں سے ساز و سامان اس کی چمک دمک اے نبی آپ کی آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے مبادہ کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے بلا تمدن کا علامہ مختانہ بھی ازواج امین ہوں ظاہر عقل حیات دنیا یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ تو حقیقت کے آشنا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب نے جیسا کہ ہم سورہ کہاں پہ پڑھ آئے ہیں جاننا ماد نہ زینت اللہ لے وحم ایم احسن عملہ یہ ساری چمک دم کے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون اچھے عمل کرنے والے ولا کا مدم میں آئیں گے لامہ متانا امین ہوں قل الحیات دنیا لے نب کے فی اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کرے آزمائے انہیں اس میں بارش کو رب کا خیر ہوں آپ کا اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اور وہ رزق کون سا ہے سورہ ہجر سے اس کا موازنہ کیجیے ولقد آتینا کا سما من المسانی و قرآن العظیم ہم نے آپ کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دہرانے کی ہیں جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے کتنی مرتبہ جو ہے نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہم نے سبب من المسانی اور قرآن العظیم آپ کو دیا ہے یہ جو روحانی غذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے کہیں زیادہ عمدہ ہے کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے بام الحلہ کا بھی سلاد مستر آ رہے اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجیے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جنگ جائیے قائم رہیے نس والوں کا رشقہ ہم آپ سے کوئی رسک نہیں مانگ رہے نہ ہم خود آپ کو رسک دیتے ہیں والعاقبت ہوا اور عاقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں وقالوا لولا یاقینا بھی من تو رب ہی اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو ایک ہی مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی کوئی حصی موجودہ ان کے رب کی طرف سے اب علم کہتے ہیں بھائی نے صحفل اولا کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کہ جو پچھلی صحیفوں میں تھیں پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئی پچھلے صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مشتاق بن کر یہ قرآن آ گیا تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے صحف اولا اس سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مشتاق سامنے آ گیا اور یہ کہ اس کی جو واضح تعلیمات تھیں وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں تو کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے وہ لو النا ہوں عذابی ہی اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا نہ کالو تو یہ لازمن کہتے ربنا لولا رسولا پر ہماری طرف رسول تو نہیں بھیجا یہ یعنی ہم سورہ بنی سائی میں پڑھ آئے ہیں وما کنہ معذبین حق نم آسا رسولا ہم نہیں وہ عذاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بے نہ ہو جائے اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے حق کا احساق اور باطل کا ابتال اس کو کما کو جو ہے یہ دونوں کام کر دے پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر شرک پر گمراہی پر تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب ہلاکت ہو عذاب استحصال ہو نسیہ منسیہ کر دی جائے اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب ہلاک کر دیتے ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل لقالو تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ مبوس فرمایا فنت طب آیات کا تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے من قبل ان نزلہ و نفزا اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا کل کل المترب کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے راہ دیکھ رہا ہے فتربسو تو تم بھی انتظار کرو فصل عالمون تو قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا من اصحاب الصراط السویے کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں وہ من احتدا کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے بارک اللہ علی و وکم الف علی ویا تم ملایا تو اس و ذکر حقیقت